تو بوشک دال تو پھر رسول اللہ اور سن بولیا سن تین شریعت کا مسئلہ بھی دسا بزرگان دین فرماتے ہیں مفسرین کرام کرام کہا کہ شر قلیل شر قلیل کا ارتقاب خیر کثیر کے لیے جائز ہے یہ سڈے فکار کرام نے لکھا اور کلندر لاہوری نے جڑا روپ ہے ظاہری وٹایا دیا سازشا منصوبے مسلمانوں کے اگے کھول کے رکھ دیتے نے انہیں یہ روپ نہ وٹاؤں نہ علامہ اقبال ادو کسی سب آؤ دینا نہ انہوں کسی سب سننا سی جڑے اج دے سکولی تھا تھا تے اقبال نو ٹنگی کھائے مہا پتر تو اپنی موت ٹنگی کھڑے دے وہ تو آدھا مینو طاقت مل جائے بادشاہ بن جا میں سکولی توجہ نہیں کی افسوس ہے افسوس ہے کہ اس داڑی منہ نے ہائے ہائے کی پتا ایو تو نہیں سی شیر ربانی ٹانگے ٹانگیا کے اڈے تے آیا کھڑا ننگے پیری اقبال نو لینا کی شا ویخر سی پیار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 مینو ایک آندا جی, ہاں جی، اللہ میں اقبال کا بیٹا بھی تو پڑھتا رہا میں کیا بے وقوفا تو اللہ ماں مخالفت کولی کیتی سو کولی رگڑا پٹا سو کہ ہاں میں توں چاہوں جن کی